دوسری چیز فرمائی کہ چاہے حق پر ہو بیس مباحثہ بحث مباحثے سے پہلے یہ بھی ہماری زبان کے آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے بحث مباحثہ لوگوں کو جہاں مجلس جمی کوئی اور کوئی موضوع نکلا اور بحث مباحثے سے ہو جن کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ کرو ہے ایسی باتوں پر بحث و اور یاد رکھو یہ بحث و مباحثہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بات ان کو تباہ کرا امام مالک علیہ کا مقولہ ہے امام مالک اللہ فرماتے ہیں کہ المرا المحب نور العلم بحث مباحثہ علم کے نور کو تباہ کر دیتا ہے یعنی عالموں کے اندر ہوتی ہے یہ بات بحث مباحثے کی کیونکہ ہر ایک عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں اور اس واسطے اگر کسی دوسرے نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس سے بحث کرنے کو تیار اور اس میں گھنٹے لگ رہے ہیں وہ چاہے وہ بادشاہ جو ہے وہ زبانی ہو یا قلمی ہو تحریری ہو اس میں وقت صرف ہو رہا امام مالک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مباحثہ علم کے نور کو تو غارت کر دیتا ہے علم کا نور تو حاصل نہیں رہتا ارے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے تمہاری رائے مختلف ہے اپنی رائے بیان کر دو میری رائے یہ ہے دوسرے کی بات سن لو اگر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے قبول کر لو جس طرح سے کہہ دو بھائی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی بس اللہ اللہ خیال تم اپنے جو تمہاری سنا رہا ہے اس کا عمل کرو میں جس کو سنا رہا ہوں وہ میں کروں بحث کرنے سے کوئی آتی بحث مباحثے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے جب دو آدمی بیٹھ کے بحث کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کالی بات جاؤں ہوں میری بات پوچھی رہے اور دوسرے کو زیر کرنے کی فکر رہتا اس کے نتیجے میں وہ حق و باطل کی سرحدوں میں سب کا امتیاز نہیں رکھتا جس طرح بھی ہو دوسرے کو زیر کرنا یہ بات پیدا ہو جاتی اور بسا اوقات بیٹھو تھا فضول باتوں میں بھی ہوتا یہ تو اس بات میں جب سے کوئی بستروں سے واقعی حق پر ہے یہ خلیفے حق پر ہو تو اور بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے دوسرا آدمی غلط کہہ رہا ہے پھر بھی بحث وبار کا مت کرو اپنی طرف سے جو موقف مت ہے وہ بیان کر دو پھر تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لو نہ سمجھ میں آئے تو تم جانو تمہارے کام کر دیکھو یہ جو سورہ کوئی کا شروع ہے جو آپ ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں یہ اسی کام کے لیے ڈالی ہوئی تو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اپنا جو توحید کا پیغام تھا وہ کفار مکہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اس کے دلائل بیان کر دیے سب کچھ کر دیا اب نوبت آ گئی بحث و باسے کی آتے تھے لوگ بحث و باسا کر سکتے تو اس پر یہ صورت حالی یہ فرمایا کو یا جو لا مت آبدو ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم کہ کافروں سن لو کہ میں جس کی بات تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو اب کیا ہے لکم دین حکم گلی حدیم تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ مطلب یہ کہ میں خلاصہ کرنا نہیں میں چاہتا جو درائل ہے سے وہ واضح کر دیے بتا دیے سنا دیے سمجھا دیے اگر قبول کرنا ہو قبول کر لو اپنے فلاح کے خاطر اپنے سلاح کے خاطر آگے فضول بحث و واسطے میں وقت ضائع کرنا نہ تمہارے حق میں ہے نہ میرے حق میں ہے لہٰذا لکم دین حکم ولی دین تمہارے تمہارا دین میرے لیے میرا دین خالص اور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تبارک مدار نے یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دو ان سے بس اور میں یہ کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا اور جب بالکل اسلام کے بارے میں یہ بات ہے تو اور دوسرے مسائل کے اندر جو ہر وقت ہم سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے درمیان اللہ بتا ہے یہ صرف بات ان کو خراب کرنے والی چیز ہے اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس وقت سے کرو کہ طلب حق کے ساتھ جو بھائی حق کی طلب لے کر دوسرے سے بات کر لو اپنے اپنا جو موقع میں بیان کر دو دوسرے کا سن لو سن رہا ہے قبول کر لو نہیں سن رہا ہے تو چھوڑ دو بس بینک نہ کرو لو میرے پاس پتہ نہیں صبح شام فون اور خط اور میں لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب ہماری فلاں صاحب سے بیٹھ ہو جاتی ہے اور وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں ہم کیا جواب دیں گے تو آپ بتاؤ اگر یہ سلسلہ جاری رہے کہ وہ ایک دلیل پیش کرے اور آپ مجھ سے پوچھ لو کہ کیا جواب دے میں جواب دے دیا اور سفر کوئی توڑ دے دے گا پھر پوچھو ایک لام سلسلہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بحث بادشاہ کرو ہی مت اور حق کی بات ایک مرتبہ کہہ دو اگر قبول کرتا ہے بھگیا نہیں قبول کرتا تو کہہ دو کہ تم جانو تمہارا کام جائے میں تو جس طرح سے بھروں وہ سمجھ میں آ گیا میرے وسیع ہوں بس اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے حضور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چاہیے کہ تم سچے ہو برحق ہو پھر بھی میں کو واقع نہیں کرتا آج کل ایک مستقل ہنر بن گیا بڑا زبردست ہنر مناظرہ مناظرے اور مناظرے کے اندر دوسرے کو شکست دینے کا ہنر یہ ایک بڑا ہنر کا کام سمجھے جانے لگا ہمارے حضرت کی عمرت بڑا آسانی ہوئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے درجہ فرمایا جب نئے نئے دارالعلوم سے فارغ ہوئے دیوبند سے تو اس وقت حضرت کو بڑا ذوق تھا جو باطل پھرتے تھے ان سے مناظرے کرنے اور کچھ عرصے یہ مناظروں کا سلسلہ جاری رکھا اور واقعی جب جاتے تھے تو دوسرے کو فیری کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے حکومت کے بیان ایسی عطا فرمائی لیکن کچھ دن کے بعد حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا دل ہٹا اس کام سے ایسا دل ہٹا کہ اب کسی طرح بھی میں کسی سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں اس واسطے کہ فرمایا کہ جس جب مناظرہ کرتا تھا دل میں ایک ظلمت محسوس ہوتی مناظرے سے ظلمت محسوس ہوتی تو اس واسطے بعد میں ساری عمر سے کبھی نفیلیت خود کیا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی حد تک امکان بنا کرتے تھے کہ یہ کچھ فائدہ مند ہے اس کا دکھا کسی جگہ ضرور پیش آ گئے اور معاملہ حق کی وضاحت کا ہو تو الگ بات ہے لیکن عام مسئلہ اس کو بنانا اچھی بات ہے جب علماء کے لیے نہیں تو عام آدمیوں کے لیے دینی مسائل کے اوپر بحث یہ سب بزرگ بات ہے اکبر الہبادی آبادی جو اردو کے مشہور شاعر ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا اس بحث واقع کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں یہ مذہبی بحث جو ہے یہ وہ کرے جس کے بعد فالتو عقل ہو تو مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں تو یہ ہے ہر ہاں، آدمی کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہاں کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو بھائی پوچھ لو کسی جاننے والے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اس سے معلوم کر لو طالب حق بن کے معلوم کر لو بیسے باتیں کا کوشش اللہ حضرت فرماتے ہیں پر اس حدیث کے اوپر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث مباحثے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے اور اسی لیے تم اہل طریقت کو دیکھو گے کہ بحث مباحثے سے نفرت کرتے ہیں ہے طریقہ یعنی صدوں و سلوک کے راستے میں چلنے والے علی اللہ وہ بحث و باتے سے سخت نفرت کرتے ایک زمانہ تھا جب اس موضوع کے اوپر مجھے ایک کتاب میں لکھنی پڑی ہمارے بزرگ تھے بابا رضی حسن صاحب یہ خلافت ملوکیت جو مولوی صاحب کی تصدیق تھی اس میں بادشاہ کرام کے اوپر بڑے غلط انداز میں گفتگو تھی تو فرمایا کہ جی، اس کو میں نے لکھ دیا لکھ دیا تو ادھر سے جواب آیا جواب پر پھر میں نے لکھ دیا جواب تو دو مطلب ایسا ہو کہ ایک مطلب میں نے لکھا اس کا جواب انہوں نے دیا پھر میں نے جواب لکھا تو جب حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ میرا دوسرا جواب پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ مجھے پرچہ لکھا جو میرا پاس آدمی محفوظ ہے اور اس نے فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ تمہارا مضمون پڑھا اور پڑھتا دل خوش ہوا دعائیں نکلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پھر بعد میں ساتھ میں لکھا کہ اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے کہ اب بس آخری بار لکھ دیا اب اس کے بعد اپنا جو کچھ حق واضح کرنا تھا کر دیا اب اس کے بعد اگر پڑھ اگر سے کوئی جواب آئے بھی تو اب اس کے بعد تم مت لکھنا اس واسطے کے پھر وہ کا دروازہ کھل جائے اب اس ویسی کو دفنا دی تو یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ اس سے سخت نفرت کرتے کیونکہ کبھی فائدہ نہیں ہو آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ برادری میں کسی کو حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہے بہت واقعی سوائے وقت کے ضائع کرنے کی اس واقعہ نفرت کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نہیں رہا